وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی یا نصرانی ہوگا یہ ان کی منمانی تمنائیں ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے غرور کی خبر دی ہے ان میں سے ہر ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جو اس کے دین کو ماننے والا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی تردید کی اور کہا کہ یہ محض تمہاری جھوٹی تمنائیں ہیں جن کی صداقت پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو